کبیر وقال لو کمنا نسمع و ناکل ما کمنا فی اصحاب السیر فاتر اقو بزن بیم فتقبل اصحاب السیر ان اللذین اکسون ربهم بغیر بلوم مغفرتم و عجم کبیر و سر قولکم بم اجھرو بے انہو علم بذات الصدور علا یعلم من خلق و هو اللطیف الكبیر والذي جعل لكم الله تزلون فمسو في مناكب هذا خذوا من رزقي وإليه النشور آمن من في السماء يخصف بكم الله تفايدا هي تمور آمن ثم من في السماء أن يرسل عليكم خاصبا فَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّا هَذَا الَّذِي وَجَدَ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ مِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَّا الْكَافِرُونَ يَا لَاتِيرُونَ أَمَّا هَذَا الَّذِي يَجْعَلُهُمْ مِنْ أَمْثَالِ اسْكَ بَلْ جُبِيَ وَدُمَّ مَنْ بُورَ أَفَمَنْ يَمْشِي مَكْبَنَ لَا وَجِيَ هَذَا مَنْ يَمْشِي من لا سرات المستقيم قل هو الذي انشاكم ويلقم السمع والابصار والافئدة قليل ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أخلق الله ومن مائيا أو رهي من أخلق الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فتعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين نعم، الله يأتينا به وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارزقنا تلاوة القرآن في آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا إماما ورحمة ونورا وهجة يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب زدنا علما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين میں نے ہے تم فرما دیجیے کیا تم نے نہیں دیکھا خا مکم گوران اگر وہ تمہارا پانی گہرا کر دے تو نہیں آتی کون پانی ڈالا دے گا سے بندی پڑی پڑی آئے تو ڈوبا ڈوبا کے بعد رات رات ہی سوتا تھے بندہ کھا بھی چاہے اچھی ہے پانی کاٹ گیا آپ کی نظر بیسیکلی کا زمینار پانی تو نہیں ملا سمین کا والی کایا رسول وسلام ابھی رس اللہ والی کایا رسو تیرا اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا کیا جو کرم ہے شہ بتہ خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ اتنا جانے فرش والے لے تیری شوقت کا بولوں کیا جانے نبی ہے یہ میرا حرف غریب روغاز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ ابھی یعنی معبود بتلا تیرا تجھ سے ہر چیز پہ تیری عنایت کتنی تم ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں وسط حقیقت کتنی جس سولاک کو کافی ہے اشارہ تیرا جس سے کو کافی ہے اشارہ تیرا کیا جو کرم ہے شے بتا صدقہ تیرا ہاں، کیا جو کرم ہے شے بتوا تیرا تجھ سے ہر چند ہے وہ قدر و فضائل میں رفیع ہر سیرا مگر فکر رضا کی توسی پاس ہے اس کے شفت کا وسیلہ بیوکی تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیق اور لاڈلا بیٹا تیرا میرا گوس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا کیا جو کرم ہے سے تیرا کوئی بھی شاعر کر سکتا کوئی بھی جی اوریجنل اس اوریجنل لگتی جی لال آپ نے دو ترے لاکھ میں ایسا تزمین آتا ہے اچھا۔ یہ تزمین ہے یہ تین سے تین سال آپ نے ترے ترے لائنیں پڑھنے کا انہاں لائنوں دے کے جڑے امام صاحب ہیں بہت کمال تیری بہت کمال جی نعت لکھنی جڑا کمال ہے نعت سے لے اردو زبان کی چیز نہ تو کمال ہی ہے الفاظ میں چناؤ پھر انہوں نے ادائیگی انہوں نے استعمال انسان حیران کر میں الفاظ میں چناؤ کر پھر انہوں نے ادائیگی انہوں نے کرو کمالی نہ کسی نواب سے دنیا لکھنؤ میں نہیں دو نواب سا نے انہوں خط لکھا بھائی میری تاریخ کی لے کے میرا سبھی میری تاریخہ لے کے پی جی خط لکھا نہیں نہ اس نے جواب بھی نہ لے کے بھیجی وہ کمال ہے اس نے حضور ہے کمال نقص جہان ہے یہی چود خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اور وہی کی اس نے جو ہے نقص تو پا کے یہ اس نے جواب ہی لکھی جی۔ خط نے کیا میری تعریف ہی گیتا لکھ کر گئے وہ نام دینے ہیں نا جی۔ نام گرام دینے ہیں نا میری تعریف ہی گیتا لکھ اس نے جواب ہی جنہیں یاد لکھی وہ کمال ہے اس نے ضرور ہے نقش یہی چھوٹ خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دیوان وہی وہی رب وہی نور رب ہے امید سے سب ہے امید کا سب نہیں ان کی ممکن میں آسمان کے زمین نہیں کے زمان نہیں وہی مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام و خدا ہے جس کا مقام ہے ہے اہل دبل ردا دبل دولت کی جمع کرمد ہے اہل دبل ردا دولت مندوں کی تعریف تریف کرمد ہے اہل دبل ردا پڑے بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نا نہیں روٹیاں ٹکڑے لکڑے والا میرا دین نہیں ہوں نے جواب دیجیے سی کرو بدھ اہل دغل دادا پر اس بلا میں میری بلا میں بلا ہوں اپنے کریم کا میرا دین بارہ عنان ہوں کرو تیرے نام سے جہاں پہ جا نہ بس ایک جان تو جہاں پہ جا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں سر مصطفیٰ کی احانت ہے کھلے بندوں اس پہ یہ جو رہتے سر مصطفیٰ کی احانت ہے بات اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ کم کرنے کو جس طرح سر مصطفیٰ کی احانت ہے کھلے بندوں اس پہ یہ جو رہتے کھلے بندوں کے چیزیں جو رہتے ہیں بندوں سے یہ جوڑ دے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی پھر آنے کے لگ میں محمدی کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں نہیں ارے مصطفیٰ کی کے بلے بندوں سے یہ جوڑ دے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں لیجیے کیا جی۔ وعلیکم السلام کیا بس ہاں، خام خام اے نوائے رضا نہ نہ نہ یہ یہ یہ طرز طرز رنگ ارشاد احبا دوستن فرمائشی آگے جو لگنا کہ اللہ خاتے غریب سے جب آپ لوگ تشریف فرما سارے تم کو خاموش ہے لگتا تھا کہ میں محسوس ہوا ہو کسی نے خدا کا کرنا خاص جی محسوس ہوا کسی نے انتظار کا فرمانے تو میں جو خوشی آتی تھی کس نے انتظار کا فرمانے تو رونا کروایا کہ ایسی سبحان اللہ تعالیٰ مر رہے ہیں تو جا جا سے پتہ چلے ان کو فوت ہو گئے اسے کدو فوت ہو وہ رات ہی اور وہ آواز ہے بندہ ہاف کا کرنا ہے وہ رات ہی اور وہ وقت ہے یہ سب علامہ لاہور میں رہے ہیں ان آپ نے آنے میں وجہ جانتا کرنا میں اقبال ہے کیوں اللہ سنگھ کے دس آدمی کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جیسے تو رسول پاک صلی اللہ کا جیسے بہت جذبات ہو جائے گا اور اللہ کافی جمہور ہے پڑھائی کا نماز نہ نماز کسی نماز بات خاص طور پہ سفا پڑھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمانے کی محمد اقبال آیا یا نہیں محمد اقبال آیا یا نہیں کسی عرض کی جگہ نہیں آیا انہوں نے فرمایا جو ان رس کے گروک چلے ہیں گرانیا تھوڑی دیر بعد ان جیسے واپس آئے انہوں نے ایک نوجوان گورا جو اپنا رنگ آیا اتنی نیو شہر گیا گاڑیاں ہے رنگ آیا کسی جی۔ رنگ اس نے گورا گاڑی کو نیو شہر بھگوانوں کا درگا نا لانا چاہیے کپا کر لال کو پکڑنے پکڑا بازو کو پکڑ کے کھلا میں میں گیا سویرے لوگوں نے دیکھا کہ میں اس طرح کا چیز نے کی کیا بات جائے میں کام مل جائیں بال وحم الرضا میں درکرانے پیغمبر he کوئی سلطان لا تنہا ہے اور دات لا تنہا صلی اللہ نبی صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیع ن سل سو د پارا جاں پارہ یا رسول اللہ تنم فر سودا جاں پارا یا رسول اللہ دلم پج مردہ آواز یا یا رسول اللہ تنم فرسودا جاں پارا یا رسول اللہ شب و روز از شکے بائی زہد گش تم تمنائی شب و روز از شکے بائی زہد گش تن تمنائی بخلوت سوے من آئی یا رسول اللہ بخلوت سوئے من آئی حرام یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا بارا زیجرا یا رسول اللہ چوسوے من گزر آ کیز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ تنم سودا جاں پارا یا رسول اللہ ذکر دا دےش شد روز اسیانم ذکر دا خیش حیرانم سیا روز اسم پشی پشیمانم نم پشی مان پش ماں پشیمانم سول پشی ماں نم پشی مان فرسودہ جاں پارا ز یا رسول اللہ زام میں حب تو مستم بزر جی رے تو دل بستم زام میں حب تو مستم بزر جی رے تو دل بستم ہستم نمی گو یم کے من ہستم سہندہ یار سول نمی گے من ہستم سہندا یار سولاتم فرسو جا پارا یار اللہ بابا یا رسول اللہ نگادا تو ایمانم ز شیطان یا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا ز یا رسول اللہ چون राह रो بدامان اچھا۔ تو آپ کے دامان سے لپٹ جاؤں بادام تو اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بول رہا ہوں تو آ करून करावा